مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا بڑے علم کا مالک ہے